ہم تھارے سامنے سورت و گوجری ترجموں تو تلاوت پیش کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی کا نال شروع جڑو بے با مہربان مچ والو ہے الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ساري صفت اللہ تعالیٰ ہی بھی ہیں جس نے سارا اسمان تے زمین پیدا کیا اور جس نے انیریاں نہ تے لو نہ بنائے پھر بھی کافر لوگ غورانا اپنا رب کے برابر کریں هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وہی ہے جس نے تم مٹی تے پیدا کیا پھر ایک وقت مت چھوڑیو تو ایک مدت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقرر کی ہوئی ہے پھر بھی تم شک ہی کریں وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ تو وہی ایک اللہ ہے اسمانہ مامی زمین مامی وہ تھاری اول ہے باندھ ہے ساری گلا نہ جانے تم جو کچھ عمل کریں وہ اس نے واقف ہے ان کو بھی نشانی انہاں ان رب کی نشانیاں آوے وہ ضرور اس تے منہ موڑی لیں فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا موڑ ہی لے جند حق نہ چھوٹ کہ جد وہ انہوں کو لے آئیو ان تاولائیں اس گل کی خبر انہوں کو لے آ جائے گی جس کو یہ مخول بنامے میں تھا ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم, فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين کیوں انہوں نے تکیو نہیں جہاں جی نے انہوں نے پہلا کتنی قوم ہلاک کر شوڑی جنہوں نے زمین میں وہ طاقت دیتی تھی جیڑی انہوں نے تونہ نہیں دیتی تو انہوں نے انہوں پر اسمان تے بدل پر آیا تھا تو انہوں نے انہوں کے کولے نہر جاری کر شوڑی تھی پھر ہم نے وہ انہوں کا گناہ کی وجہ سے ہلاک کر شوڑیا تو انہوں نے انہوں نے بعد دوجی قوم پیدا کر دیتی ولو نزلنا عليك كتابا في قطات فلمسوه بأيديهم فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين تأنبي صلى الله عليه وسلم جے کدے ہم تھارا اوپر کاغذ لکھی ہوئی کتاب نازل کرتا پھر بھی یہ اسنا پھر یہ اسنا اپنا ہتھاں نال توس کے تک بھی لیتا تاں ہی کافر لوگ یہی گل کہتا یہ یو تے بس ایک بند ہے باشر جادو ہے وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا كَمْ لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ تو دیکھیں جی انہوں پر کوئی فرشتوں کیوں نہیں نازل کیو گیو تو جی ہم فرشتوں نازل کرتا تو انتہاں کم ہی ہو جاتو پھر انہوں ذریعی بھی مولت نہ دیتی جاتی وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وللبسنا عليهم ما يلبسون تو جے جی ہم فرشتہ نا نبی بناتا تو اس نا میں آدمی بناتا تو ہم انہوں نے اس سے شبہ میں باش اڑتا جڑو شبہ آج بھی کر رہے ہیں وَلَقَدْ اِسْتُمْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما كانوا به يستهزئون تو یقینا تھارا تے پہلا رسولا نال بھی ٹھٹھو کی ہو گیا تھو پھر ان لوکاں نو جڑا ان نبیوں کی آسی ڈامے میں تھا اس سے عذاب نے آ پکڑیو جس وہ یہ مخول بڑھاوے میں تھا قل سیروا فی الارض ثم انظروا كيف كان عاقبت تُكَذِّبِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو جے زمین مت ٹورو پھرو پھر تک لیو جے دین نہ چوٹو کین آلنگو چھیکڑ کے انجام ہوگو قُلِّنَن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون النبي صلى الله عليه وسلم تم پوچھو جو کچھ اسمانہ ما تا زمین ما ہے یہ کس وہ ہے فرما دیو اللہ ہی وہ ہے اس نے مہربانی کرنی اپنے اوپر لکھی ہوئی ہے وہ تمنا ضرور قیامت کے تہڑا کٹھا کر دیا گو اس میں کچھ شک نہیں جنہ لوکاں نے اپنو آپ نقصان مبا چھوڑے ہے وہی وہی ایمان قبول نہیں کرتا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تو اللہ تعالیٰ ہی وہ ہے جو کچھ رات تے تیاری میں رہے تو وہ سب کچھ سننا لو جاننا لو ہے قل أغير الله أتخذ وليا فاقر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن نكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين تم فرما دیو کیوں ہوں اس خدا نہ چھوڑ گئے کسی اور نہ مددگار بناؤں جڑو اسمان کو زمین کو بنا نالو ہے اور وہی سارا نہ کھوالے تو اس نے کوئی نہیں کھوال تو تم فرما دیو جی منا تو یہ حکم گیو ہے جی ہوں سارا تے مورا اسلام قبول کر لوں تو یہ حکم ہے کہ تم کدی بھی مشرقہ میں شامل نہ ہوئی ہو تم فرما دیو کہ جے ہوں اپنا رب کی نافرمانی کروں تو منہ ایک بڑا دن کا وہ ڈر ہے من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين جس آدمی بروں اس تیڑا اس تیڑے وہ عذاب اٹھا دیتو گیو اس ورد اللہ تعالیٰ نے بڑو رحم کیو تو یہی کھلی کامیابی ہے تو جے وہ تونا کوئی نفع پچاوے پھر وہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھن والو ہے وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير تو وہی اپنا بندہ پر غالب ہے تو وہی حکمت والو خبر رکھن والو ہے قل اي شيء اكبر شهاده قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة نصرا قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پوچھو سب تو بڑی گواہی کس کی ہے تم فرما دیو اللہ ہی کی ہے اور وہ میرے تھارے بشکار گواہ ہیں تو یہ قرآن میرا دربئی ہوں اس کے ذریعے توڑ ڈراؤں تو ہر اس شخص نہ جس توڑی پجے تم سچے اس کی گواہی دے جے اللہ تعالیٰ نال اور بھی معبود ہے تم فرما دیو ہوں تو یہ گواہی نہیں دے سکتو تم فرما دیو بلا شبہ وہ تو ایک کی معبود ہے تم جو کچھ تم جو کچھ شرک کریں ہوں اس سے بالکل بیزار ہوں الذين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون جنہ جنا انہیں کتاب دیتی دے نہ اس طرح پچھانے جس طرح اپنا بچہ نہ پچھانے ور جنہ نے اپنوں آپ نقصان میں کال چھوڑے ہیں وہ ایمان قبول نہیں کرتا وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَغَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ تو اس نے بڑو ظالم کون بے گو جڑو اللہ تعالیٰ ور جھوٹو بتان لاویں تو اس کی آیتہ نہ جھوٹھی کہ حقیقت یہ ہے کہ ظالم کدے بھی کامیاب نہیں ہوتا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاءُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ تو وہ تیاڑو بھی یاد رکھو جس تیاڑے ہم ان سارا نہ کٹھا کریں گا پھر ہم شرک کرن آلا نہ کہاں گا تھارا بنایا با وہ شریک کتے جنہاں نے تم خدا کا شریک سمجھی تھا ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا كنا مشركين پھر ان کو لے اس سے سوا کوئی بانو نہیں رہتے کہ وہ یوں کہیں گا اللہ کی قسمیں جڑو مارو رب ہے ہم تے بالکل مشرق نہیں تھا انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل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 قبول نہیں کر سیں یہ توڑی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے یہ تھارا کولا تتھ کرنا میں تا یہ کافر لوگ کہیں یہ قرآن تک کچھ بھی نہیں بس پچھلا لوگوں کا قصہ کہانی ہے تو یہ دو میں اس استے روکے اور آپ بھی اس اسے دور نسے تو یہ برباد چھڑا اپنا آپ نہیں کر رہے ہیں ور انہاں نہ کچھ تھو نہیں لگتو ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين جے تم انہوں نے اس ویلے تک کے جب یہ جی اکبر کھلا کیا جائیں گا پھر یہ کہیں گا افسوس کدے ہونا واپس کی ہو جاتا تو ہم اپنا رابطی آئے تن جھوٹھی نہ کہتا اور ہم ایمان آلام شامل ہو جاتا بل ما من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون نہیں بلکہ جن چیزاں نہ یہ پہلا چھپاویں تھا وہ ان اگر باندھے آ گئی ہیں تو جے یہ واپس چلا بھی دیتا جائیں تم ہی پھر وہی کم کریں گا جنہ جنت یہ ٹھاکیا جائیں تھا تو یہ بالکل جھوٹا ہیں وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين تو یوں کہ یہ ماری زندگی تو بس یہ دنیا کی زندگی ہے تو ہم مرن سے بعد زندہ بالکل نہیں کیا جا سا ولو ترائد وُقِفُوا على قال أليس هذا بالحق قالوا بنا وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون تو جد ہم اس بیلے دیکھیں جد یہ اپنا رب کے سامنے کھلا کیا جائے گا اللہ تعالیٰ فرما رہے گو کیوں یہ سچ نہیں دیکھیں گا کیوں نہیں مارا رب کی قسمیں ربنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وہ یقیناً تباہی میں جا پیا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات نہ جھوٹ سمجھو اس توڑی کے جس ویلے اچن چیتی انہوں پر وہ کڑی آ جائے گی تاں وہ کہیں گا افسوس ماری کوتاہی ور جیڑی ہونے اس بارہ میں کی تو انہوں نے اپنے اپنا پارا تو انہوں نے اپنا پہاڑ اپنی کنڈ پر لدیا ہوا وہنگا سنو کتنو پیڑو پہاڑ ہے جیڑو انہوں نے لدیا ہوا ویگو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِنُونَ اور دنیا کی زندگی تے ایک کھیڑ تماشا تے بجن کچھ بھی نہیں اور آخرت کو کر پریزگاراں واسطے مجھ بہتر ہے پھر کیوں تم سمجھتا نہیں قَدْ نَعْلَمُ إِنَّ إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم فإنهم لا لا يكذبونك يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم چنگی طرح جانا جے انہوں نے گل کون دکھیا کر رہی ہیں ور یہ لوگ توڑا جھوٹو نہیں کہتا بلکہ یہ ظالم تے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو انکار کر رہے ہیں وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَئِ الْمُرْسَلِينَ تو یقیناً تھارا تے پہلا مجھ رسولانا چوٹھو کیوں گئے تھو ور انہوں نے صبری کیو اس پر کہ انہوں نے چوٹھا کیوں گئے تو انہوں نے تکلیف دیتی گئی اس توڑی کہ انہوں نے ماری مدد آ پجی تو اللہ تعالیٰ کی گلنہ कोई बदल नहीं सकतो और पिछला नबियों का कुछ किस्सा तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थारे कोले आ ही गया وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين تجيتونا انه نہ منو بالکل ہی برداشت نہیں ہو تو تا اگر ہو سکے یہ تم زمین میں جان واسطے کئی دوڑ یا آسمان چڑھن واسطے کئی سیڑھی لوڑ سکیں پھر تم ضرور ان واسطے کوئی موجزو لے آؤ تو جے کدے اللہ تعالی چاہتو تا وہ ان سارا نہ ہدایت ور جمع کر دیتو لہذا تم چلا لو کما کدے نہ ہوئیو إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون من نے تو بس ہیں جڑا سنے اور مردانت ہے اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرے گو پھر بھی اس سے کل آنے جیں گا وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون تبقى تبكي انگا رب دروں کوئی موجزو کیوں نہیں نازل کیو گیو تم فرما دیو اللہ تعالیٰ نے اس پر پوری قدرت ہے جی وہ کوئی موجزو نازل کر دیں ور انہاں وچوں متا لوگ میں جڑا جانتا ہی نہیں وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فضطنا في الكتاب من شيء ثم جڑو بھی جانور زمین پر ترے تو جڑو بھی پخیر اپنا ان کار کی یاروں جماعت نے انہیں کتاب میں لکھن میں کوئی فرق نہیں چھوڑیو پھر یہ سارا اپنا رب کو اکٹھا کیا جائے گا والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يظلم ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم تو وہ لوگ جڑا ماریاں آیتانہ چوٹی کے وہ ڈورا تکلائیں جیڑا انیریاں میں پیاو ہیں اللہ تعالی جس نہ چاہے گمراہ کر دے تے جس نہ چاہے سیدھا راستہ ور لا چھوڑے قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو اڑا یا تے دسو جے کدے تھارا اوپر اللہ تعالیٰ وہ عذاب آ جائے یا تھارا پر قیامت ہی آ جائے تے کیوں تم اللہ تعالیٰ نہ چھوڑ گئے کسے اور اگے فریاد کریں گا جے کر تم سچائیں نہیں بلکہ تم اس سے اگے فریاد کریں پھر جس پریشانی واسطے تم اس اگے فریاد کریں جے کدے وہ چاہے تو اس نے دور کر شوڑیں تو تم اپنا بنایا ہوا شریکہ نہ بھول جائیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون اور انہیں تھارا تے پہلا کئیوں امتوں در رسول چلایا پھر انہوں نے نافرمانی ور پھر انہوں کی نافرمانی ور انہیں وہ تنگ دستی تے تکلیف میں مبتلا کر دیتا تنجے وہ اللہ تعالیٰ کے گریہ زاری کریں فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون في الجسم لا يقول نظر ماری سختی آئی انہوں نے آجزی کیوں نہیں اختیار کی سگوں انہوں کا دل اور باٹا ہو گیا تو وہ جو کچھ کریں تھا شیطان انہوں نے وہ عمل سونا کر کے دسے تو حتى إذا فرحوا بما فأخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون پھر جس بلے بے اس نصیت نمی بسار بیٹھا جڑی انہوں نے کی گئی تھی تا ہم نے انہوں ہر ایک چیز کو بو کھول چھوڑیو ات توڑی کہ جس ویلے وہ ان چیزاں پر بڑیار کرن لگ پیا جڑی انہوں نے دتی گئی تھی تا ہم نے وہ اچن چیتی پکڑ لیا فَأُضِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پھر بے بے آسی ہو گئے رہ گیا تو انہا لوکاں دی جڑ کب دیتی گئی جنہاں نے عدی چکی بھی تھی تو ساری صفت اللہ تعالیٰ کی ہیں جڑو جہانا وہ پال ہار ہے قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصدف الآيات ثم هم يصدفون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو ذری سوچو تے سہی جے کدے اللہ تعالی تھارا کن تے تھاری اکھ لے لے اور تھارا دناور مور لا چھوڑے پھر اللہ تے علاوہ کیڑو خدا ہے جڑو تونا یہ واپس آن دے تکو ہم کس نہ پھیر پھیر گئے بیان کرا پھر بھی یہ کنڈے ہی رہیں أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو ذری تک کو دے سئی جے کدے تھارا ور اللہ تعالیٰ کو عذاب اچر چیتی باندھے باندھے آ جائیں تو کیوں ظالمہ تے بجن کوئی اور بھی علاق ہوئے گو وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون تهم پیغمبرانا چھڑا اس گلنو چلاما تانجے بے خوشخبری سنامے تر ڈرامے پھر جڑو ایمان قبول کرے اور اپنوں آپ صدار لیا اس نے لوکوں ورتے نہ کوئی ڈر وے گو تنہ بھی غمگین ہوئیں گا والذین کذبوا بآیاتنا یمسکہم العذاب بما کانو یسقون تو جن لوکوں نے ماری آیتہ نہ چوٹھی کیوں انہوں ورتے ضرور عذاب آوے گو اس گلوں جب نافرمانی کرے تھا قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى الأعمى والبصير أفلا تتفكرون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو ہوں تو یا تو نہیں کہتو جی میرا کول ہے اللہ تعالیٰ کا خزانہ ہے تو نہ ہوں غیب جانوں تو نہ ہوں یا کوں جی ہوں فرشتوں ہوں تو بس اس سے وہی در اس سے وہی بر چلوں جیڑی میرا ور آوے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پوچھو کیوں انو اناروں برابر ہو سکے کیوں تم سوچتا نہیں وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن أَن يُحْشَرُوا يُحْشَرُوا رَبِّهِمْ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شفيع لعلهم يتقون کہ تم اس قرآن کے ذریعے انہاں لوکاں نہ اگاہ فرماؤ جنہاں اس گل وہ ڈر ہے جب اپنا رب کی بارگاہ میں اس طرح کٹھا کیا جائے گا کہ نہ انہاں کو کوئی مائتی بہ گو تے نہ کوئی سفارش کرنا لو تنجے وہ پریزگار بن جائیں وَلَا تَقْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتقردهم فتكون من الظالمين تم ان لوگوں نہ کریو جڑا سویرے شام اپنا رب نہ یاد کریں خاص اس کی مندی پیچھے نہ تھارے مت ہے انہوں نے ساحب کی کا واری ہے نہ تھارا حساب کی کا ذمہ واری اے مت ہے جس کر کے تم نہ دور کریں پھر تم نہ انصافی کرنے میں شامل ہو جائیں وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ ببعض ليقولوا أهؤلاء من من الله الله عليهم بيننا أليس بأعلم بالشاكرين اس طرح انہیں کچھ کچ لوک نجا کے ذریعے ازمائش میں سٹے ہوئے ہیں ویکھیں جو ہو یہی وہ لوگ ہیں جڑا اللہ تعالی نے اپنا فضل واسطے ہمارا بچوں چن لیا ہے کیوں اللہ تعالی شکر گزارانا چنگی طرح نہیں جانتو وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ أَنُّ إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم تجسل يا نبي صلى الله عليه وسلم وے تھارا تو جس ویل نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ تھارا لے آویں جڑا ماری آئے ایمان لے آویں تم فرماؤ تھارا ور سلامتی تھارا رب نے اپنا اوپر رحم کرنو لکھ لیو ہے تو جڑو کوئی تھارا ایان پونا میں کئی غلطی کر بیسے پھر اس تو بعد توبہ کر لے تو اپنوں آپ صدار لے پھر تے اللہ تعالی بڑو ہی بخش آلو مجھ مہربان ہے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ اس طرح آیتانا کھول کھول بیان کرا تج کو رستو باندھے بچ دس جے قُلْ إِنِّي أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين تم فرما دیو منہ اس گلوں ٹھاکیو گئے ہوئے جو ہوں انہ کی عبادت کروں جن آگے تم اللہ تعالیٰ نہ چھوڑ گئے فریاد کریں تم فرما دیو ہوں تھاری مرضی پر बिल्कुल नहीं चल सकतो ہوں तो بے راہ ہو جاؤں जाऊंगो تو صدہ رستہ ور نہیں رہ سوں قل إني على بجنة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله الحق وهو خير الفاصلين تم فرما دیو کہ میرا کول ہے تو میرا رب کی طرفوں دلیل موجود ہے جبکہ تم اس نہ جھوٹھی کہہ رہے ہیں تو جس چیز کی تم تاول کریں وہ میرا کول ہے نہیں حکم تے بجن اللہ گئے کسی کو نہیں چلتو وہی حق بیان کرے تو وہ سب تے سرس فیصلو کرنا لو ہے ان ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين تم فرما دیو جے کدے با چیز میرا کلا ہوتی جس کی تم تاول کرے تانتے میرے اور تھارے بشکار تدہی فیصلہ ہو گیا ہو تو تے اللہ تعالی ظالمانہ خوب جانے وَعِنَّ عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبین تو اس سے غیب کی کنجی ہیں جنہاں اس نے بجن کوئی نہیں جانتو تو وہی جانے جو کچھ خشکی ماں تو سمندر ماں ہے تو کوئی پتھر بھی نہیں ٹہتو ور اللہ تعالیٰ کا علم مب ہے تو زمین کی انہیریاں ماں کوئی دانو نہیں ہوتو اور نہ کہ نیلی تو سکی بھی چیز ور یہ سب کچھ ایک کھلی کتاب میں موجود ہے وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم ثم يبعثكم فيه ليقضى مسمى ثم إليه مرجعكم ثم تو وہی ہے جڑو رات متونا ایک طرح کی وفات دے دیا تو تم جو کچھ تیاری میں کریں وہ اس نہ جانے پھر وہ دن میں توڑ اٹھال چھوڑے اس طرح مقرر کی بھی مدت پوری ہو جائے پھر اس سے در تھاری واپسی ہے پھر وہ تونا دس چھوڑے گو جو کچھ تم کرے میں تھا وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون تو وہ اپنا بندہ پر غالب ہے تو وہی تھارا اوپر حفاظت کرنے والا فرشتہ چلاوے اتوڑی کے جس والے تھارا بچوں کسے کی موت آویں تم مارا چلایا وہ فرشتہ اس کی روح قبض کر لیں اور وہ ذری بھی کتائی نہیں کرتا ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين پھر سارا اپنا برحق مالک اللہ تعالیٰ کو لے آنے جائیں گا सुनो हुक्म बस उससे ही कोई है तो वो हिसाब लेन मां مجھ काबलो है قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيه لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پوچھو کون کر خشکی کی تو سمندر کی تے بچاوے جب تم ادک ادک گئے تے بلنے بلنے دعا منگے کہ جے وہ ہمنا اس مصیبت تے نجات دے دیا گو تو ہم ضرور شکر گزارا میں شامل ہو جاؤں گا أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويضيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصدف الآيات لعلهم يفقهون تم فرما دیو وہی اس پر قدرت رکھے کہ تھارا ور تھارے اوپروں یا تھارا پیران گئے ہیٹھوں کوئی عذاب بھیج دیا یا تھاری ٹولی ٹولی بنا گئے تھارو ٹاکرو کرا چھوڑے تے تونا آپس ماں ایکن دوجا کا زور و مزو چکھا چھوڑے تم دیکھو ہم آیتنا کس طرح پھر پرت کے بیان کراں تانجے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 ظالم لوکر نال نہ بیسیو وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون تو جڑا لوگ اللہ تعالیٰ کو ڈریں ان ور ان کا حساب بچوں کا ذمہ واری نہیں ور ان کا ذمہ نصیحت کرنی ہے تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون تم انہاں لوکاں نہ چھوڑ دیو جنہاں نے اپنا دین نہ کھیڑ تماشو بنا لیو ہے تو دنیا کی زندگی نے وہ توکھا ماں سٹ چھوڑی آئیں اور تم اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرتا رہو تانجے کوئی اپنا کیا ماں اس طرح نہ پھنس جائے کہ اللہ تعالیٰ تے سوا نہ کوئی اس کو حمایتی نہ سفارشی تو جے وہ بدلہ میں دیتی جان والی ہر ایک چیز بدلہ بدلامہ دے تبھی اس سے قبول نہ کی جائے یہی وہ لوگ ہیں جڑا اپنی کھٹی میں پھنس گیا ان واسطے پین جگو ابل تو پانی بہ گو تو دکھ دین والو عذاب بہ گو اس کفر کا بدلہ میں جڑو یہ کرے میں تھا الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو کیوں ہم اللہ تعالیٰ نہ چھوڑ گئے انہا آگے فریاد کرا جڑا ہونا نہ کچھ نفع دے سکیں تے نہ نقصان پچا سکیں اور ہم پٹھے پیرے پھر جاؤں اس تو بعد کہ اللہ تعالیٰ نے اُنہیں ہدایت دے دیتی ہے اس آدمی آروں جس کسے کسی یا بان بن ماں جنہ نے پلا چھوڑے ہوئے تو وہ حران پھر ہوئے اس کا کچھ سنگی وے جڑا اس نے سیدا رستہ در سدتا جے مارا در آ تم فرما دیو ہدایت بس اللہ تعالیٰ ہی دیتی ہوئی ہدایت ہے تو انہوں حکم دیتو گی ہے کہ ہم دنیا جہان کا رب کا فرما بردار ہو جاؤں وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون تو یہ حکم دیتو گئے ہوئے جی تم نماز قائم کرو تو اس سے ڈرتا رہو تو وہی ہے جس کو لے سارا بشلا کیا جائے گا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ بس وہ ہو جائے گا اس سے گل اس کی گل بر اس سے کی گل برحق ہے تب بادشاہی اس سے کی بہ گی جس تیڑے سور میں پھونکیو جائے گا وہ اولے باندھے سب کچھ جان نالو ہے تو وہی حکمت آلو خبر رکھن آلو ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إني أراك وقومك في ضلال مبين تو چیتو کرو جس ویلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا باپ آدر نہ کیو کیوں تو انہیں بت خدا بنا لیا ہے بے شک ہوتا ہوں تو تھاری قوم نہ صاف گمراہی میں دیکھ رہے ہوں وَكَذَلِكَ نُرِينَ إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين اس طرح ہونے اسبراہیم علی سلام نسمانہ زمین کی بادشاہی دسی تنجے تاج پکو یقین کرن عالم ہو جائیں کر فلما أفل قال لا أحب اللافلين پھر جس ویلے وہ رات کی انیری نے ٹاک لیا اس ویلے انہوں نے ایک تارو تکیو کہن لگا یو میرو رب ہے ور جد وہ ڈوب گیو تا فرمایا ہوں ڈوب جان آلانا پسند نہیں کرتو فلما فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين پھر جس ویلے چاننا چمک تو دیکھیو بولیا یو میرو رب ہے ورجس کڑی وہ لے گیو پھر جس ویلے دین چمک تو تکیوں فرمایو یو میرو رب ہے یو تے سارا تے بڑو ہے اور جس کڑی وہ بھی لے گیو تا فرمایو اے میری قوم کے لوکو تم جڑی شرک کریں ہوں اس تے بیزار ہوں وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما یقیناً میں سب سے کنی ہو گئے اپنوں منہ اس ذات در کر لی جس نے اسمان تے زمین بنایا ہے تو ہوں مشرقہ میں چم نہیں ہوں تو وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون تو انہاں کی قوم انہاں نال دھت کرن لگ پئی انہوں نے فرمایا کیوں تم اللہ تعالیٰ کا بارہ میں میرا نال تتھ کرے حالانکہ اس نے منہ ہدایت دیتی بھی ہے تو ہوں انہاں تے نہیں ڈرتو جڑا تم اس کا شریک بناویں ور جے کدے میرا رب ہی میرا رب ہی نہ کئی گل منظور ہوئے میرا رب نے ہر ایک چیز اپنا علم کا گھیرا ملی ہوئی ہے کہ کیوں تم سوچتا نہیں عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ نہیں إن تو ہوں ان چیزاں تے کس طرح ڈروں جڑی تو نے شریک بنائی ہوئی ہیں حالانکہ تم اس گلوں نہیں ڈرتا جے تو نے وہ چیز اللہ تعالیٰ کی شریک بنا لی ہیں جنہ کا بارہ ماہ اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی پھر ہم دوہاں بڑا وچوں کیڑو امن کو زیادہ مستحق ہیں دسو جے کر تم جانے الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأذن وهم مهتدون جڑا لوگ ایمان لے آیا اور انہوں نے اپنا ایمان نال شرک کو رلو نہیں کیو انہی لوگ کا واسطہ امن ہے تو یہی لوگ صدہ رستہ بریں صدق الله العظيم